حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گیارہ رکعت پڑھتے تھے ان میں سے ایک رکعت الگ وطر پڑھتے پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاتے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو ستانوے